بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں صاف نام اللہ بخشش کرنے والے مہربان کے سب تعریف واسطے اللہ کے پروردگار عالموں کا بخشش کرنے والا مہربان خداون دین جزا کا تجھ ہی کو عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم دکھا ہم کو راہ سیدھی راہ ان لوگوں کی کہ نعمت کی ہے تو نے اوپر ان کے سوا ان کے جو غصہ کیا گیا ہے اوپر ان کے اور نہ گمراہوں کا